الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده اللہ ہندن کثیر مکن محمد ونستہ فی ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين سجانہ سن سر ناسانی کا رتو بشر متین و تم در کومل و تب لہم کر بے شک وہ لوگ جو مان لائے اور انہوں نے صالح عمل کمائے ان قریب اللہ رب العزت ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا فنما نما بلسانی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر کے اتارا ہے یہ تو بشر المتقین تاکہ تو پرہیزگاروں کو اس کے ذریعے خوشخبریاں دے وہ تم میرا ہی کوبل لبدا اور جنگالو قوم کو اس کے ذریعے ڈرائے وہ لکنا قبل من کرن ان سے پہلے ہم نے بہت ساری لوگوں کو ہلاک کیا ہم تو حص من ملا خدن اور تسما رکزا کیا تو ان میں سے کسی کی آواز سنتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھڑک پاتا ہے نیست و نابود ہو گئے ان کے نام و نشان مٹ گئے انس قال قال رسول وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يحبه إلا بالله وأن يكره يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما بہلا فلف اللہ کما کر بخاری انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین فصلتیں ہیں جس شخص میں وہ ہو وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کر لیتا ہے پہلی خصلت یہ ہے کہ انسان کو اللہ اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو اور دوسری خصلت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کرے صرف اللہ رب العزت کے لیے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو اور تیسری خصلت یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ نے کفر سے نجات دے دی ہے تو وہ کفر میں لوٹنا اس سے زیادہ ناپسند کرے جتنا وہ آگ میں جلایا جانا ناپسند کرتا ہے رب صدری ویس صدری عمری وحل العقدہ تم لسانی افقہ قولی اللہ کی حمد و ثنا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلات و سلام کے بعد بات ہو رہی تھی ایمان کی نشانیوں ایمان کی علامتوں اور ان کے مظاہر پر بتایا تھا کہ ایمان کے مظاہر میں سے ایک اہم مظہر عمل صالح ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ بندہ صاحب ایمان ہے اور بندے کے دل میں اللہ پر یقین ہے جہاں بھی دیکھیں گے قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے عمل صالح ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور ایمان عمل سالے کے بغیر کسی کام نہیں ہے دونوں ملتے ہیں تو بات مکمل ہوتی ہے دنیا کے ظاہری فائدے ہوں یا باطنی اور آخرت کے فائدے دونوں کا رب العزت نے ایمان اور عمل سالے کے ساتھ مشروط کیا ہے اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے دنیا میں کچھ لینا چاہتا ہے اور آخرت میں کچھ لینا چاہتا ہے اگر وہ شخص دنیا کے ظاہری مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت سے یا باطنی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز کے لیے بنیاد یہی دو چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح جس نے سچے اور کھڑے دل سے ایمان قبول کیا دل اور دماغ سے مان لیا پھر اس یقین اور ایمان کا اظہار زبان سے کیا پھر اس یقین اور اقرار کے مطابق عمل کیا وہ دنیا کی خیر بھی پائے گا ظاہری خیر بھی پائے گا باطنی خیر بھی پائے گا اور آخرت کی خیر بھی پائے گا جس سین میں سے کوئی چیز چھوڑ دی یا ساری چیزیں چھوڑ دی نہ اس کے لیے دنیا میں کچھ ہے نہ آفت میں کچھ ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے بل آسرین انسان نفی خش زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے اور کوٹے میں ہے اور اتنے گھاٹے اور کوٹے میں ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں گھاٹے اور کوٹے میں بہت لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں فیکٹریاں چل رہی ہیں کارخانے چل رہے ہیں کروڑوں کے حساب ہو رہے ہیں یا طرف دیکھنے میں آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے کیا ہوا ہے پتہ نہیں چل سکا اندر ہی اندر گھن لگ گیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے یٹ آسمان سے زمین پر آ گرتا ہے انسان تو بڑی بد نصیبی انسان کی یہ ہے کہ انسان گاٹے یا ٹوٹے میں ہو کھسارے میں جا رہا ہو روزانہ اس کو گاٹا پڑ رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چلے جس میں حساب کرے آخر میں پتا چلے کہ میں تو دو سال سے تین سال سے مسلسل گاٹا کھا رہا ہوں اس سے بڑا احمد اور دل کو بالکل ایسے ہی جو انسان ایمان عمل صالح نیکی کی وصیت اور ایمان اور عمل خانے کے راستے میں نیکی کی وصیت کے راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو سبق سے محروم ہے وہ مسلسل گھاٹے میں ہے ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم گھاٹا کھا رہے ہیں کب پتہ چلے گا قلع نبے حکم بن اکثرین اللہ حیات دنیا جو ہم نے استب وهم نامی ہم نے سنا کیا مطلب ان جب ترازو سامنے رکھا جائے گا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اعمال کی گنتی شمار ہوگا پھر نامہ اعمال میں رکھا جائے گا پھر انسان کو سمجھ آئے گی جن کو میں بھاگ جیسے نیتیاں سمجھتا تھا ان کی بنیاد میں ایمان نہیں تھا اس لیے وہ تو سب اکارت گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں ضائع ہو گئی ہیں اس سے بڑا گھاٹے والا کون ہو سکتا ہے خطروں کا واضح خوشحال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخلف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون لوگوں اللہ کا واسطہ ہے قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھا کرو اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھا کرو دنیا کی سب سے سچی دستاویز سمجھ کر پڑھا کرو اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی الائی کلین خسر الفسم واہلی ہند یوم قیامت جن لوگوں نے غیر اللہ کے لیے عمل کیے جو لوگ اخلاص سے محروم ہیں جو لوگ اللہ رب العزت عزت ایمان سے محروم ہیں جن لوگوں نے سب کچھ دنیا کے لیے کیا آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا اللہ کی نافرمانی کا شکار رہے ان کے بارے میں تفصیل ذکر کرنے کے بعد آخر میں خلاصہ یہ نکالا خسروا میں خسر السل واحلی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر میں مبتلا کیا اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے کو بھی گاٹے میں مبتلا کیا اور اپنے اہل و عیار اور عادم کو بھی گاٹے میں مبتلا کیا ایک جگہ پر چل رہے ہیں ایک راستے پر چل رہے ہیں ایک کام کاج میں مصروف ہیں خود بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور آج کا بھی بڑھ رہے ہیں یہ کام کرو گے تو کامیابی ہوگی دین کا ذکر نہیں ہے ساری دور دنیا کے لیے ہے ساری دور دنیا کے پیچھے ہے اللہ کے رسول کا کہیں نام ہی نہیں ہے ایمان اور امن صاحب کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے چوبیس چوبیس گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی بچوں میں بٹھا دے یہ نصیحت اور نصیحت کرنے کی فرصت نہیں ہے کہ تم نے مرنا بھی ہے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے وہاں کے لیے بھی کچھ کمائی کرنی ہے مہارا تو کہا تھا اللہ حل تندرمت سنلہ تبدمت میرا دنوں اللہ بندے میں سنسن غور کرتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے روز سوچتا رہے کہ کل کے لیے کیا کمائی کی ہمیں آج کی فکر بڑی ہوئی ہے کل کی فکر بات ہے کل کی کوئی مزہ نہیں ہے آج بھی فکر ہے نہ اپنی کو فکر ہے نہ بچوں کو فکر ڈالتے ہیں الائی کر میں خطر ہوں خوش ہوں گے اہلی ہوں گے میرے قیامت یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں مبتلا کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں مبتلا کیا اللہ کہ خبردار لوگوں یہ بڑا ہی واضح ہے دو تو گھاٹا ہے کسی کو نہیں سمجھاتے تو انتہا کا بالکل اتنا بڑا گھاٹا ہے یہ ایسا خوفناک گاٹا ہے بتایا کہ اس گاٹے کا انجام کیا ہے اس گاٹے کا نتیجہ کیا ہے یہ کے ہند ضلع ان لمن تخت ہند ضلع چیامت کے جن کو جو بچھونے ملیں گے نیچے بچھونے کے لیے بستر ملیں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے اور جو اوپر لینے کے لیے ہونیاں ملیں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی یہ قرآن مکین کے لفظ ہے میں کوئی اپنے پاس میں ہاشیاں رائے نہیں کر رہا میں جا نہیں رہا اپنے پاس سے قرآن کریم کو ایسا سنا رہا ہوں نہ ہم سوتے ہوں ضرور ان کے ان کے صاحبان آج کے ہوں گے ہم ان کہتے ہیں دولت نیچے بھی یہی کچھ یا ہو دادا نہ یہ ہے یہ سے مولا تمہیں ڈراتا ہے لوگوں یا میرے بندہ تم ڈر جاؤ جو میرے نہیں ہے وہ ڈرتے ہیں ڈرے نہیں ڈرتے ان کی مرضی لیکن اے میرے بندو یا اے وادی خط اور میرے بندو تم تو ڈر جاؤ تم تو میرے عذاب سے بچ جاؤ تم تو گاٹے اور خسارے سے بچ جاؤ تم بھی نہ بچے تو پھر کیا بنے گا تمہارے لیے تکلیف ہے تنظیم ہے اس کو قبول کر گئے تو پھر تمشیر ہے خوشخبریاں ہیں بشارتیں تو اگر کوئی شخص دنیا کی بجائی چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ایمان اور ہم نے سامنے اختیار کریں ہم چاہتے ہیں کہ بڑا گستی ہے سب کچھ مل جائے اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا لا في الارض كما استخلف الذين من من قبلهم لهم لهم دينهم الذي ارتضى بعد بعد خوفهم امنا يعبدونني يشركون بي شيئا ومن كفر ذلك فاولئك هم اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے صالح عمل کیے اللہ کا وعدہ ہے لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے میں تخلیف اللہ ان سے مرد زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا اگر ایمان لائیں گے اور صالح عمل کمائیں گے تو ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا بنا مطلب نہ ہو دنیا میں انہی کو دنیا میں انہی کو طاقت بخشے گا اور انہیں جب دین کو قائم کرے گا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کا بول بالا ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ بندے ایمان لائے اور صالح عمل کمائے غلط نہ زمین جو خوف سے بھر چکی ہے اگر ایمان لے آئیں گے صالح عمل کمائیں گے اللہ رب العزت ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا یا مدعنانی یا ان کو چاہیے کہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو کفر آباد علی کا میری یہ وضاحتیں میرے یہ وعدے میرے بتانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص انکار کرے نہ مانے نہ ماننے اور انکار کرے تو یہی میرے نافرمان لوگ ہیں یہ میرے نافرمان لوگ یہ دنیا کے ظاہری مفادات ہے سب چاہتے ہیں کہ ہماری خاص بات ہو سب چاہتے ہیں ہماری حکومت ہو سب چاہتے ہیں کہ ہمارا عالم بلند ہو سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی دور چلے دنیا میں لیکن اس کس پہ چلے گا جہاں طاقت کا سرچشمہ ہے قوت کا سرچشمہ ہے جو اقتدار کا جو سرچشمہ ہے جہاں سے سب کچھ پھوٹنا ہے اس کا اس کے بننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بغیر بھی یہ بچھانے کے لیے تیار ایسا نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں اور اگر کوئی شخص بات فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کام جو بندے کے بس میں نہیں ہے میں اور آپ کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سنایا میرے فقط ناخل اللہ اللہ بہن اللہ اللہ خبین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو زمین کا سارا مال خرچ کر دے پھر بھی تو لوگوں کے دلوں کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے یہ تو مولا کی دیش ہے لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کریں اربوں خرچ کرے کریں کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ جس کے جی میں چاہتا ہے جس کی محبت چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے بندوں کے دس کے روز نہیں ہے جی۔ تو یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت جب چاہتا ہے تو لوگوں کے دلوں سے کسی کی محبت سے بھر جاتا ہے کوئی چائے کی جی پیالی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جب ترٹ ہوتا ہے کام پھر تختیاں لگائی جاتی ہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جاتی جہاں تختی نہ لگائی جائے گندگی کا ڈھیر جہاں اکٹھا کر رہا ہے وہاں بھی تختی ہوئی ہوئی ہے فلاں صاحب نے اس کا استعمال کیا خیال یہ ہے کہ تختیاں پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے لوگ لے بھی لیتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں سب کو پتا ہے سب کو نظر آ رہا ہے اس لیے کہ راستہ غلط اختیار کیا ہے راستہ کیا ہے ان نل جو ایمان لائیں گے عمل کہاں آئیں گے سید الحم الرحم الدا اللہ رب العزت ان کے لیے دلوں کے اندر محبت رکھے گا اس کے بغیر نہیں محبت آ سکتی عمل صالح اور ایمان کے بغیر محبت نہیں آ سکتی نہ اللہ کی محبت مل سکتی ہے نہ اللہ کے بندوں کی محبت مل سکتی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح اہم کی روایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کس سے محبت کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے الگ موضوع ہے اس موضوع میں بڑھ جائیں تو کئی لیے گزر جائے میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں بات اللہ رب جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جمیر علیہ السلاط و کو بلاتا ہے فرشتوں میں سے اللہ رب العزت کے سب سے محبوب اور سب سے مقرر فرشتے حضرت جمیر علیہ السلاط والسلام ہے ہے روح الامین کو بلاتا ہے اے انا فلان میں فلاں منظر سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حکم مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے جنہیں جانے سنا و سرام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمانوں میں منادی کرتے ہیں لوگوں سن لو اللہ کے فرشتوں سن لو سنا بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو آسمانوں میں منادی ہو جاتی ہے سارے آسمانوں سے پھر اللہ رکھ کی طرف سے جنہیں جانے سرات و شرام زمین میں منادی کرتے ہیں لوگوں اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے پھر بھی سے محبت کرو فرماتے راہل راہل فل سر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی کچھ نہیں کرنا پڑتا اس کو کرتا ہے کرنے والا کرواتا ہے کروانے والا اللہ کا حکم چلتا ہے یہ میں باتیاں کرتے ہیں آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہ ہے اصل محبت یہ پیسوں سے پیدا نہیں ہو سکتی نہ جنگل سے پیدا ہو سکتی ہے نہ اقتدار سے پیدا ہو سکتی ہے نہ بموں سے پیدا ہو سکتی ہے نہ اسے سے پیدا ہو سکتی ہے یہ تو اللہ رب کی رجھی ہے گھنٹ کو دے اور یہ کیسے ہوتی ہے میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں حدیث قدسی ہے حضرت تب ساری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال میں شاید اللہ کی طرف سے اللہ عز و جل تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرب اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو سال عمل کماؤ نتیجہ کیا ہوگا یہ محبت اللہ تم سے محبت کرے سدا تین شخص ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے کون کون سے پہلا فرمایا وہ سر رجن جا قومن من الحم ہوں غلط یہ سر ہوں کرا تم بہن ہوں بہن ہوں سمنا روا مجن الا آتا بھی ہوں ورمیا نمبے اصی ات ہی نہ ہو ازمر اکن ول آتا پہلا وہ ہے جماعت بیٹھی ہے لوگ بیٹھے ہیں ذرا دھیان سے بہت دھیان سے جماعت بیٹھی ہے لوگ بیٹھے ہیں ایک آدمی آتا ہے آگے ان سے اللہ کے نام سے کچھ مانگتا ہے اللہ کے لیے مجھے کچھ دو سائل سوال کرتا ہے فرمایا ورن یہ سن ہوں گے قرارت میں ہوں گے بہن ہوں کوئی رشتے داری کا واسطہ نہیں دیتا وہ وہ نسل کا واسطہ نہیں دیتا کہ میری تمہارے ساتھ سنا رشتے داری یہ تعلق ہے نہیں اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے اللہ کے لیے مجھے کچھ دو سدا وہ انکار کر دیتے ہیں ہم کچھ نہیں دیں سب انکار کر دیتے ہیں کچھ نہیں ملے گا وہ بے مایوس ہو کے چلا جاتا ہے ان میں سے ایک آدمی چپکے سے اٹھتا ہے جا کے اس کی مٹھی میں اس کی ضرورت کے لیے کچھ دے دیتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے فرمایا امام الانبیاء نے تو اس کے ساتھیہ کو اللہ اور بندے کی سرا کوئی نہیں جانتا دینے والا جانتا ہے لینے والا جانتا ہے یا کائنات کو دیکھنے والا جانتا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ایک تو یہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیا مطلب کہ ساری دنیا ایک طرف ہے وہ اکیلا ہی دوسری طرف ساری دنیا کا رخ کسی اور طرف ہے اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اللہ کو راضی کرنے پر لگا دوسرا وہ بھی اسی طرح کا ہے سارا قوم نہیں لیتا ہوں ایک کافلا ہے سفر میں ہے ساری رات چلتے رہتے ہیں جب پچھلا پیر آتا ہے تھک جاتے ہیں تھکتا ہے پھر میں سوچ یہ بن جاتی ہے کہ ہر دے کر نیند لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے نیند اتنی غالب آتی ہے تو نظر پڑھتے ہیں قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے سب کے سب فوراً سر رکھ کے سو جاتے ہیں میرا جرم یہ تمل پونی وایا ان میں سے ایک آدمی اٹھ جاتا ہے سارے سو جاتے ہیں ایک آدمی اٹھ کے میرے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے میری چوکل لگاتا ہے مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے سب ایک طرف کو ہے یا اکیلا ہے دوسری طرف کا اور تیسرا شخص فرمایا ورج جو بھی شریعت ایک شخص کسی لشکر میں ہے کسی جنگ میں ہے لشکر میں ہے دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے فنا کنواں رہ دوں گا سنا گا فن حامی جب مار کا گرم ہو تو پھر مجاہدین کی لینے لگی ہوئی ہوتی ہے جب ذرا کہیں سے مار پڑتی نظر آتی ہے سب دنوں میں گھس جاتے ہیں جہاز شاسن ختم ہو جاتا ہے یہ شخص اس کا غلط ہے فرمایا کہ مٹ بھیڑ ہوتی ہے دشمن سے اور لشکر ہار جاتا ہے شکست ہو جاتی ہے سات مالا بھی سدری ہی ختہ یوگتا ہے لگو ہے اکیلا اس میں جب سے نظر آ گیا ہے کہ شکست ہو گئی ہے مرنے کے ساتھ کچھ نظر نہیں آ رہا اکیلا ہی میدان میں نکلتا ہے لڑتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فتح ہو جاتا ہے یہ تین سخت نام المبیا نے فرمایا اللہ کی طرف سے ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ کی محبت خریدنی آسان بھی بہت ہے مشکل بھی بہت ہے لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا کا رخ ایک طرف ہو بندے کا رخ اللہ کی طرف ہو تب جا کے محبت ملتی ہے جیسا میں نے عرض کیا اور سنایا آپ وجہ وجہ تو نبی فطر ایسا ساری دنیا کا کا منہ منہ ایک طرف ہے میرا اکیلے اللہ کی طرف میں اللہ کے صلاح کسی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوں ان سناتی و و و مماتی للہ رب العالمین لا شریک و بذالک المسلمین اب آئے اس حدیث کی طرف تعالیٰ عنہ کی فرمائے صحیح بخاری کی فرمایا سلا کن نسیح وجد خلا وسن ایمان تین خصلتیں ایسی ہیں جس سچ میں ہوں وہ ایمان کی نفرت محسوس کر لیتا ہے بننے کا فرض بنتا ہے دنیا میں ایسے راستے اختیار کرے ایسے طریقے اختیار کرے ایسے معاشرے میں رہنے کی کوشش کرے ایسے ماحول میں رہنے کی کوشش کرے جہاں نیکی کرنی آسان ہو برائی کرنی مشکل ہو ایسے اصلاحت اکٹھے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے نیکی میں سہولت ہو اور برائی میں مشکلیں پیدا ہو ایسے ماحول نہیں ہونا چاہیے جس جہاں نیکی کرنی مشکل ہو اور برائی کرنی آسان ہو دیکھ لے انسان جائزہ لے لے محمد البیا نے فرمایا خیر امین المو میں کم لم خیر انسان کا لوگ اپنے مطلب کے لیے اس حدیث کا ایک حصہ سنا دیتے ہیں دوسرا اڑا دیتے ہیں غلام نے طاقتور مومن زوراور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے آگے بھی آپ نے فرمایا رفیق الدین خیر ہر مومن میں لڑائی ہوتی ہے طاقتور بھی بڑا مومن ہے اچھا مومن ہے کمزور بھی اچھا مومن ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ طاقتور کمزور سے بہتر ہے فرمایا المومن القوی خیر لکھا المومن البا نہیں طاقتور کمزور سے بہتر ہے فرمایا رفیق الدین خیر دونوں نے بنائی ہے سب سالامہ چاہنا مائن فارو تو کوشش کر وہ بننے کی جو تیرے لیے زیادہ مفید ہو اگر تیرے لیے طاقت زیادہ مفید ہے تو طاقتور پر بننے کی کوشش کر اگر کمزوری تیرے لیے زیادہ مفید ہے تو وہ بننے کی کوشش کر اگر غصہ بہت زیادہ ہے تو اپنے جسم کو نہ باہر لوگوں کو ظلم کرتا پھرے گا اگر ہندو میں بیماری ہے لوگوں کا تعاون کرنے کا جذبہ ہے لوگوں کے بوجھ اٹھانے کا جذبہ ہے تو پھر طاقت چاہیے صحت چاہیے اور غصے کی ناڑ ہے تو پھر کمزوری بہتر ہے مالداری بہت بہتر ہے اگر سب کے کی عادت ہے خیرات کی عادت ہے تو مالداری بہت بہتر ہے غفلت کا شکار ہونے کا خطرہ ہے تو فقیری ہی بہتر ہے دیکھ لے سوچ لے کہ تیرے لیے کیا چیز مفید ہے امتحان میں نہ ڈال اپنے آپ کو اگر پتا ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاؤں گا پھر کی ذمہ داریاں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پتا ہے تو سبق کھا جاتا ہوں ڈول جاتا ہوں پیسہ دیکھ کر پھر اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالتا ہے کیوں ایسے کام میں بڑھتا ہے جہاں امتحان ہو پھر کوئی ایسی ذمہ داری قبول نہ کر جہاں امانت کا امتحان ہو جانب کا امتحان ہو کہیں ڈول نہ جائے کیوں اپنے آپ کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو سالہ سارا فوروں کا جو چیز طرح یہ مفید ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کر انسان کمزور ہے ماحول کا غلام ہے ماحول میں ڈھل جاتا ہے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے جن کے ساتھ تعلق کی بدولت انسان کو نیکی کرنی آسان ہو ایسے لوگ ترم و جوان میں نہیں نہ جو برائی کی طرف بلائے ایسے ہی بندہ شام کا اپنے آپ کو وسیع ثابت کرتا رہے اپنے آپ کو نمرن سابت کرتا رہے کہ میرے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں فخر کرتا پھرے پتہ نہیں تو اس میں کون سے غالب آئیں گے سو تین خطرتیں ایسی ہیں جن کی بدولت انسان ایمان کی لذت اور مساس محسوس کر لیتا ہے ان میں پہلی خطرت یہ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کا رسول اس کو محبوب اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے دیکھتے نہیں ہو ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک پاس رہتا ہے اس کے بغیر انسان ایک دن نہیں گزارا کر سکتا دوسرا دور چلا جاتا ہے کئی سال بیت جاتے ہیں پھر بھول جاتا ہے کبھی آ بھی جائے بچے لے کر تو بندے کا جیت آتا ہے جلدی چلا جائے تو بہتر ہے ہے وہ بھی اسی طرح کا اس طرح کا وہ کثرت تعلقات زیادہ قرب کی وجہ سے پاس رہنے کی وجہ سے اس کی محبت ہو گئی ہے اس کی محبت کم ہو گئی ہے کسی کا نام لیتے رہو گے کسی کو یاد کرتے رہو گے کسی کی سفتوں پر غور کرتے رہو گے کسی کے سلوک پر غور کرتے رہو گے تو اس کی محبت بڑھے گی جس سے قریب نہیں جاؤ گے اس کی محبت کیسے پیدا ہوگی اللہ اللہ کرو گے لا الہ الا اللہ کا رد کرو گے نماز نما کے اللہ کے سامنے سب جکاؤ گے چارویں پانچ وہی کبھی زیادہ مت رب العزت کے دربار میں سر جھکاتے عام دن کا وہم بھی نہیں ہے کبھی پڑھنے کا خطرہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر کے ساتھ بڑی محبت سے ملتے ہیں جب کبھی بیمار ہوگی تو دوائی لینے میں آسانی ہو جائے گی بیماری ہے نہیں ہے ویسے وہم بڑا ہوا ہے کہ جب کبھی بیمار ہو کوئی پولیس والا مل جائے تو بندہ اتراتا پھرتا ہے کبھی جو مسئلہ ہوگا تو یہ کام آ جائے گا مسئلہ نہیں ہے ابھی کوئی بیوقوف مسئلے بھی پیدا کرنے ہیں اس سے تعلق کی کیا ضرورت ہے اور جسے صبح لے کر کھاتے ہو شام لے کر کھاتے ہو دوپہر کے کھاتے ہو دیا ہوا اس کا ہر روز ملتا ہے اس کے آسمان کے نیچے رہتے اس کی زمین کے اوپر رہتے ہو جس کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس کے ہاتھ بھی تعلقات بنانے اس کے لیے اس کے ساتھ اور اس کے لیے بندے تلاش کریں انسان وہ لوگ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے جن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے ایسے بھی بندے ہونے چاہیے جہاں یہ لمبی لسٹ بنی ہوئی ہے جو لمبی لسٹ بنی ہوئی ہے فلاں محکمے میں کام ہوا تو فلاں سے کام بن جائے گا فلاں محکمے میں کام ہوا تو فلاں سے کروا لیں گے فلاں قسم کا کام ہوا تو فلاں سے کروا لیں گے کیونکہ دو چار ایسے بھی ہونے چاہیے کرنا رب العزت سے کام ہوا تو اچھے کہیں گے دعا کرے گا یہ محبتیں ہماری بڑھائے گا اللہ کے ساتھ اس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے اس کے ساتھ محبت بھی وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اس میں محبت بھی وغیرہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے اس لیے کہ ہماری اور اس کی قدریں مشترک ہے جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو ہم چاہتے ہیں یہ بھی کوئی ہے کسی کے خیال میں یہ بھی کسی لسٹ کے اندر ایسے لوگوں کا بھی نام ہے جب گینت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں سارے اسی طرح کے تھے بلال حسو کا مقام حاصل ہے سہیب رومی کا مقام حاصل ہے رشتے داریاں پیچھے رہ گئی ہے دور سے آنے والے قریب ہو گئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اصل کا حدمین اللہ میں تو اللہ کے قریب محبت کی بھی مانگتا ہوں اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وہ میں یہ حکم اور ایسے سستی محبت کا سوال کرتا ہوں جو سے محبت کرتا ہوں بہت عمل مت کر رب الحت اللہ میں ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیرے محبت کے قریب کر اللہ سروتر خیر آر کر من کر آت محبت میں اللہ مسکین مسکین الوا الوا فی ماہین المساکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کاب کا حب کا اللہ خیرات منکرا مساکین اللہ شرمِ فی ضمرت المساکین خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا جیسے باطن ہے ویسے اس کا ظاہر بھی ہے ویسے اس کی علامتیں اور مظاہر بھی پہلا مظہر اللہ اس کے رسول کی غیر مشروط اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہے دوسرا مظہر عمل صالح ہے اور تیسرا مظہر غیرت ہے کہ ایمان کے دشمن کافر اور کفر سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ انسان کا بوجھ ہو ان سے نفرت ہو ان سے تعلق نہ بن پڑے اللہ کے محبوبوں کے ساتھ تعلق ہو یہ ایمان کے مظاہر ہے یہ سال میں ہو تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا ہے زبان کے دعوے نعتے اور قصیدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک کھڑی اور سچی محبت نہ ہو اور عمل سالے نہ ہو اور غیرت نہ ہو اس کے بغیر بات نہیں بنتی سما توفیق اللہ بلّہ علیہ توکل الحمد للہ الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله الله فلا فلا مضل له له له ومن يضلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا حملنا من ازواجنا وزرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين نشكو لك ذوق قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا يا رب رب المستضعفين المستضعفين ويا ويا أرحم أرحم الراحمين الراحمين نشكو إليك وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم اللهم إنا إنا نجعلك نجعلك في في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغرنا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك علما نافعا وملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اللهم انا انا نسألك نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب وحب المساكين حبك من يحبك وحب کا يقربنا خیراتی حبك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت